ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون معذر سامعین بزرگان نوجوان ساتھیوں یہ ہم نے صورت روم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنے دو بڑے انعام کا تذکرہ کیا ہے ویسے تو اللہ تعالیٰ کے بے انتہا انعامات اور اس کے بڑے قدر و کرم انسانوں کے اوپر ہے خصوصاً ہم مسلمانوں کے اوپر کہ جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ان نعمت اللہ نئے ہی رات اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو شمار کرنا چاہو تو ان کو ان کی گنتی نہیں کر سکتے ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے لیکن انہیں بڑے انعامات میں سے دو نعمت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنائے اور شاکرین میں شامل کرے شکر گزاری بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عبادت ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنو دی کے جو امار ہیں ان میں ایک ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر چھوٹی بڑی نعمت پر انسان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے رب العالمین نے پہلی نعمت فرمائی کہ وہ من آیا کم اغوا جن لیٹس اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات میں سے اور بڑی نشانیوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہی جنس سے تمہاری ہی نسل سے اللہ نے تعالیٰ نے تمہارے لیے بیوی اور جوڑا پیدا کیا الکون اریہ جس سے تمہارے لیے سکون جس سے تم کو سکون اور راحت نصیب ہو یہ پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ہم انسان ہیں انسانوں ہی کی نسل سے ہماری ہی نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جوڑے پیدا کیے اور جوڑا اللہ نے کیوں پیدا کیا فرمایا یہ تس کو نئی تاکہ تم کو سکون حاصل ہو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیویاں اور عورتیں جو ہیں ان کو اپنا ایک بہت بڑا انعام اور اپنا بہت بڑا صدر و کرم اور بڑی نعمت قرار دیا ہے اور قرآن کے قرآن کے دیگر مقامات پر بھی یہ ہمارے جوڑے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا فضل و کرم اور بڑا انعام قرار دیا ہے اس سلسلے میں مختلف آیات ہیں اور دوسری نعمت جو اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ جو دوسرا فضل و کرم کیا وہ نہ رہا اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے کو میسر کیا پتا نہیں کہ خاندان کے کس ملک کی رہا کرتی ہیں لیکن اگر تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے تو نکاح ہو جانے کے بعد زوجیت میں آ جانے کے بعد ہے وزار اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے دونوں کے دلوں میں محبت مو اور رحما پیدا کر لیتا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وزار بینکم مودع ایک تو اللہ نے نگاہ کے بعد تمہارے درمیان موہ پیدا کر دیا نمبر دو مودہ کے ساتھ ساتھ ورحمہ اللہ تعالیٰ نے رحمت پیدا کر دیا یعنی شفقت اور مہربانی کرنے کا جذبہ پیدا کر دیا ہاں، اور پھر فرمایا اللہ رب العالمین نے ان نفیسہ نکل آیا کہ اور غور فکر کرنے والوں کے لیے اس رشتے کے اندر اللہ فرماتے ہیں اللہ کی بے انتہا بڑی بڑی بے شمار ہاں، بے شمار علامتیں اور نشانیاں ہیں تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا پیدا کیا جو ہمارے نسلے سے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و اور دوسرے جوڑا پیدا کر نکاح کرا دینے کے بعد اللہ نے دونوں کے دلوں میں اپنے فضل و کرم سے ایک تو مودہ پیدا کیا مودہ کہتے ہیں محبت کو ہاں، محبت کو رغبت کو اور ہمدردی کا نام اصل میں معدہ ہے اور نبی علیہ السلام نے شاخ میں ہے دونوں یاد رکھو لن تارا عمل نکاح او کما تارا رہے پاسام اللہ نے نکاح کے بعد یہ دو خاندان دو قوم اور قبیلے بسا اوقات دو ملک کے رہتے ہیں لیکن اللہ نے نکاح کے بعد اپنے فضل و کرم سے ایسی محبت دونوں میں پیدا کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ساتھ بناتے ہیں لن ترا متحاد برین مثلا نکاح بہت سارے محبت کرنے والوں کو تم دیکھو گے لیکن نکاح سے اللہ نے مرد عورت میں جو محبت پیدا کر دی ایسی محبت کائنات میں کسی دو شخص کے نزدیک کبھی نہیں دیکھو گے یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ بے مثال محبت پیدا کر دیا ویسی محبت کسی اور دوستوں نے ہے کاروباری میں خاندان کے لوگوں میں کسی میں وہ محبت آپ کو نظر نہیں آئی ہے انسان باپ سے لڑکے الگ ہو جاتا ہے انسان ماں سے ناراض ہو کے نانا کشی اختیار کر لیتا ہے انسان بھائیوں سے ناراض ہو کر کے الگ الگ علیحدگی اختیار کر لیتا ہے لیکن میاں بیوی دن بھر میں دس مرتبہ آپس میں نوک جھوک لاری جھگڑے ہوتی ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے اللہ کو فرماتے ہیں اس محبت میں کوئی فرق اللہ تعالیٰ نہیں آنے دیتا یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے اس لیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو قرآن پاک کے اندر بہت زیادہ تاخیر کی کہ اللہ نے تمہارے اوپر یہ فضل و کرم جو کیا ہے تم اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اس نعمت کی قدر کرو میرے بھائی یہ آپ کی بیویاں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو اور بیویاں نصیب کی ہیں یہ بہت سارے اعتبار سے آپ کے لیے بڑی خیر و برکت کی چیزیں ہیں نمبر ایک ہمیں حدیث حلیف یاد آئی ایک مرتبہ نبی علیہ السلاط اسلام نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے حضرت خدیجہ کا تذکرہ کر دیا حضرت خدیجہ کی بڑی آپ کے تعریف تھی خدیجہ ایسی تھی ان کے اندر یہ خوبی تھی بڑی یہ خوبیاں بیان کر دی اب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کا سالوں پہلے انتقال ہو گیا ہے اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ زوجیت میں ہے اب حضرت عائشہ کے سامنے السلام ساری تعریف کریں تو خدیجہ کی حضرت عائشہ کو بڑا آیا کہنے یا رسول اللہ عجیب معاملہ ہے وہ بوڑھی جس کے منہ کے گر گئے تھے ہنسی تو تلوے نظر آتے تھے لال لال گوشت نظر آتا تھا چہرے کے چمڑے لٹک گئے تھے اٹھنے بیٹھنے میں کے لائق نہیں رہتی تھی لیکن ہر جیسی نوجوان خوبصورت بچی لڑکی کو بیوی کو پا جانے کے بعد بھی ابھی اس بوڑھی کو آپ نہیں بھولتے بڑے غصے میں آ کر حضرت عائشہ نے اس طرح سے باتیں کی آج ہمارے آئے تو خبردار آشیا رکھنا فراسم سی خدیجتا خبردار اب آئندہ کبھی کچھ بھی کہہ ڈالنا لیکن خدیجہ کے بارے میں میرے اوپر کچھ بھی ملامت نہیں کرنا آشا جانتی ہو خدیجہ کون ہے خدیجہ وہ ہے خدیجہ وہ ہے ہم کیسے اس کو بلا سکتے ہیں کہ جب دنیا نے ہمارا کبر کیا تو خدیجہ ہمارے اوپر ایمان لائی جب مکے کے لوگوں نے ہمیں جھٹلایا تو خدیجہ نے ہماری تصدیق کی جب مکے کے لوگوں نے ہمارا بائیکاٹ کیا تو خدیجہ نے ہمارا ساتھ دیا جب سارے لوگوں نے ہمارا کھانا پینا بند کر دیا دکانوں سے خریدنا لین دین کرنا بند کر دیا تو ہماری خدیجہ نے اپنی ساری دولت ہمارے قدموں پر ڈال دیا ایسا تم کیا سمجھتی ہو کہ خدیجہ کون ہے اور یہ بھی یاد رکھنا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جتنی اولاد مجھے ملی ہے سب خدیجہ کی ملی یہ اولاد کا مل جانا یہ بہت بڑا نعمت ہے کسان قربانی ہمدردی جذبہ اولاد کا مل جانا یہ آپ اپنے بچوں کو گلے کا لگائے پھر رہے ہیں لے کر کے گھوم رہے ہیں بڑے لال اور پیار کر رہے ہیں انسان کو سوچنا چاہیے کہ اولاد جو ملی ہے بیوی کی برکت سے ملی نمبر دو آپ کے دین اور ایمان کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر آپ کی بیوی کے اندر رکھی ہے سب سے بڑی دولت مومن کے لیے ایمان ہے لیکن ایمان کی حفاظت دین کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اصل میں رکھا ہے تو بیوی کے اندر کے برکت سے رکھا ہے اسی لیے نبی رہی پر آپ ساتھ نماتے ہیں کہ یا معاشر سوال یا معاشر شرط اے نوجوانوں من استطاع منكم عامر فليتزوج میں سے جو انسان تم میں سے جو انسان شادی کی ضرورت محسوس کرتا ہے ہر ضرورت اسے چاہے کہ شادی لے اگر وہ شادی نہیں کر سکتا شادی کرنے کی طاقت نہیں ہے فارے ہی تو اسے چاہے کہ خوب کثرت سے روزہ رکھے یا روزہ انسان رکھے گا تو روزہ اس کے جذبات کو ٹھنڈا کر دے گی لیکن اگر تم نے شادی کر لیا اب ذرا سنو من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أطب للبصر وآسن للفرج أو كما قال عليه الصلاة آپ نے ساتھ نمایا اگر تم نے شادی کر لیا تو شادی کی برکت سے بیوی بی کی برکت سے ادب بسر اب تمہاری نگاہیں محفوظ رہے گی اب تمہاری نگاہیں نیچے رہے گی اجنبی عورتوں کو دیکھ کر کے تمہارے جیت اور ایمان کو نقصان نہیں پہنچے گا وہاں سنو گی فرق اور تم اپنی عزت اور پاک دامنی کو محبوب رکھو گی اسی طرح سے نبی علیہ نے ساتھ روایا ایک دیندار دیوی اور آپ کے کو تعالیٰ نے اگر شریعت کی پابندی کرنے والی ایک بیوی آپ کے گھر میں آپ کو ادا کر دیا ہے آپ نے ساتھ میں اے لوگوں سب سے بڑی دولت اگر کسی مومن کو مل سکتی ہے جس سے بڑی خیر و برکت کی کوئی دوسری دولت نہیں ہوتی آپ نے ساتھ میں وہ دیندار بیوی ہے اس لیے صحیح مسلم کی حدیث آپ نے ساتھ نمایا الفر دنیا متا وہ خیر و متا دنیا الم اے مسلمانوں یاد رکھنا یہ دنیا ساری کی ساری یہ پوری دنیا استعمال کی چیز ہے برتنے کی چیز ہے تمہارے فائدہ اٹھانے کی چیز ہے لیکن یاد رکھو تمہارے پاس دولت ہے تمہارے پاس مال ہے تمہارے پاس کارخانے ہوں گے تمہارے پاس فیکٹریاں ہوگی تمہارے پاس حکومت کی کرسی ہوگی تمہارے پاس وزارت کی کرسی ہوگی ہزاروں نعمتیں تمہارے پاس ہوگی لیکن یاد رکھنا آج اپنا المر ات تمہاری دنیا میں جتنی نعمتوں سے اللہ نے تم کو نوازا ہے اور جتنی چیزیں تمہیں ملی ہیں ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت آج فرمایا المر الصالحہ ہے ایک دیندار بیوی ہے اگر تمہیں نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو دین دار عورتوں سے آباد کر دے اور ہم سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تو نصیب فرمائے اسی لیے نبی علیہ السلام اسلام نے ساتھ فرمایا یہ ہمارے لیے ہماری بیویاں اور گھر کی ہماری عورتیں ہمارے لیے بڑے خیر و برکت کا سبب بنا کرتی ہیں اسی لیے ایک حدیث کے اندر آپ نے بڑا فائدہ بیان کیا اور ہمارے لوگوں یاد رکھو اگر تم نے شادی کر لی ایک دار دینی اگر اللہ نے تمہیں دے دیا تو اس نعمت کی قدر کرو بات بات سے تراک کی دھمکیاں نہ دو لات مار کر کے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں نہ دو اور انہیں میٹے بھیج دینے کی وارننگ کرنا دو اور باتوں باتوں میں تلاش دے ڈال کرتے ہو خبردار ہے یہ تمہارے اوپر اللہ نے کتنا فضل و کرم کیا ہے آپ نے ساتھ سمایا جب ایک انسان اپنی شادی کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دین دار بیوی نواز دیا تو اللہ کے سر فرماتے ہیں اس بیوی کی برکت سے اللہ نے تمہارے آدھے دین کو محفوظ کر دیا اب صرف آدھا دین ہے جس کی تمہیں حفاظت کرنی ہے کون ہے آپ کی دین کی حفاظت کرے کس کی برکت سے آپ کی دین کا دین محبوب ہے کس کی برکت سے آپ کی عزت محبوب ہے نی ریسر صحافت دیندار بیوی کی برکت ہے اسی لیے نبی علیہ السلام نے یہ ہمارے گھریلو عورتیں ہمارے یہاں دیندار عورتیں یہ ہماری دیدیاں جو ہمارے لیے خیر کرکت ہمارے گھروں میں لے کر کے آتی ہیں ان میں سے ایک اور بڑا فائدہ نبی علیہ نے ساتھ نمایا جو بہت بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ نے ساتھ نمایا مستفاد المومنو منو مرتفاد اللہ ہی آپ نے ساتھ رمایا اللہ تعالیٰ انسان کو ایمان سے نوازتا ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ایک انسان کو اللہ تعالیٰ تکوا سے نواز دے اللہ تعالیٰ سب کو تکوا سے نوازے اگر آپ کے اندر گیا تو بیویوں کے ساتھ بھی آپ کے معاملات درست رہیں گے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے یہ تکوا کی جہاں کمی ہوتی ہے وہی ساری خامیاں ساری برائیاں آتی ہیں اسی لیے کبھی ارے کبھی تکوا ہی صحیح نہ ہمیشہ تم اللہ تعالیٰ کا تکوا اس اختیار کرو فائن کل صحیح کیونکہ تمام دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ نے تقوا پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ سب کو تقوا نصیب فرمائے نبی علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں مجلس جمی ہوئی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے راوی ہیں ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور آنے کے بعد کہتے یا رسول اللہ اتنی اور عید و سفر میں فضو اتنی میں سفر میں جانا چاہتا ہوں میرے پاس سواری کا انتظام ہے لیکن صرف کھانے پینے کا کوئی انتظام کتاب نہیں تو بڑا مہربانی آپ ہمیں کچھ ہے کھانے پینے کا سامان دے دیں جو راستے میں ہمارے کام آئے آپ نے فرمایا ہلو اب اپنے گھر کا جائزہ لیا گھر میں کچھ نہ ملا ہاتھی سے فرمایا کہ بھائی اگر کسی کے پاس کچھ ہو کھجور آٹا سے ٹوٹ لا کر کے بیچارے دے دو یہ سفر میں جانا چاہتا ہے ہر انسان نے کہا یا رسول اللہ ما اندی شہی ہم میں سے کسی کے پاس کوئی توسا نہیں جس بیچارے کا وہ ہم جس سے جس سے بیچارے کے لیے کونے کا انتظام دیں کر سکیں نہ نے سامنے نمایا اس کو سامنے بلایا اور فرمایا بھائی تم کیا مانگتے تھے یا رسول اللہ اری تو سفر میں اتنی بس سفر میں جانا چاہتا ہوں میرے پاس توشے کا انتظام نہیں آپ توشا دے دیں آپ نے سامنے بلایا اور فرمایا سنو اگر تم توشا مانگ رہے ہو تمہارے لیے زیادہ راہ نہیں ہے سفر کے خرچے نہیں ہیں تو ایسا کرتا ہوں یہ تو معمولی چند دن کا سفر ہے یہ زمین کا سفر ہے یہ بہت سفر ہے جو لاکھ و تنا ہی سفر ہے زمین ہوگی نہ لوگ ہوں گے نہ مویشی ہوں گے نہ انسان و جنات ہوں گے وہ آخرت کا سفر ہے چلو ہم تمہیں توسا دے دیتے ہیں ہو ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے تکوا سے نواز دے تقوا سے نماز دے یہ تقوا بڑی نعمت تھی اور صاحب کو تقوا کا ہاں مسئلہ معلوم تھا کہ تقوا کتنی بڑی چیز ہے اگر تقوا آ گیا دنیا دونوں سمر جاتی ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ خوش ہو گئے اب توشا بھول گئے کہیں گے یا رسول اللہ لازمی اللہ سر کو بڑا بہترین آپ نے توسا دے دیا ہم نے تو سوچا بھی نہیں دیکھنا پڑا توسا ہمیں مل جائے گا اس لیے سی ذرا اور کچھ آپ دے دیں آج سمایا جاؤ ہم تم کو دیتے ہیں وہ سارا دمبک تمہارے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے انہوں نے کہا یار رسول جتنی ہمیں اور توشا دے دیں آج ایسا کرو وہ میں تجھے توسا دے دیتا ہوں اور تیسری چیز کی بھی بلا کر دیتا ہوں کہ دنیا میں بھی تو رہے اللہ تعالیٰ جنت کے سارے راستے تیرے لیے آسان کر دے میرے بھائیوں یہ تقوی بڑی بہترین چیز ہے لیکن آپ نے ساتھ سمایا کلمہ پڑھنے والا مومن مسلمان کو سب سے بڑی نعمت ایمان کی ملی اسلام کی ملی اسلام کے بعد تقوا کی نعمت ملی اب تقوا کے بعد کتنی نعمتوں سے انسان نوازا اولاد سے مال سے کاروبار سے جمال سے طرح طرح کی گاڑیوں سے اور طرح طرح کی دنیاوی چیزوں سے اللہ نے لاکھوں چیزوں سے نوازا لیکن اللہ پور شاسماتے ہیں تقوا کے بعد ایک مومن کو سب سے بڑی نعمت جو ملتی ہے وہ ایک دیندار ہے دیندار عورت سے کوئی بڑی نعمت تکوا کے بعد نہیں ہو سکتی اسی لیے آپ نے فرمایا کہ دیندار عورت یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہمیں اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی قدر کرنی چاہیے آپ نے ساتھ سمایا اور دیندار بیوی کیا ہے آپ نے ساتھ سمایا ان رہا آتا ہو شوہر جب اس کو کچھ کہتا ہے تو شوہر کی بات مان جاتی ہے اور جب شوہر غائب رہتا اس کے جان اور مال کی حفاظت کرتی ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو ایسی ہی عورتوں سے آباد کر دے میرے بھائی یہ ہماری عورتیں یہ ہماری بیویاں جو ہمارے گھروں میں اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا ہے اپنے فضل و کرم سے ورنہ پتہ نہیں زندگی گزر جاتی ہے رشتے نہیں ملتے ایک تو رشتے سے اللہ نے محروم کیا اور آدمی ثابت قدم نہ رہ سکا اب وہ پیروں فکیروں بابا باباؤں کے پاس گیا تو بابا نے کیا کہا اصل کا بندش کسی نے کر دیا ہے رشتہ کہاں سے ملے گا اب اس تعلیم اپنا عقیدہ اور ایمان بھی بیچ دیا دنیا دونوں نعمتوں سے محروم ہو کر کے رہ گیا اللہ تعالیٰ کا ہمارے ان بھائیوں پر بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کا رشتہ انہیں مہیا کیا اور ان کے گھر کو آباد کیا امام طبادی رحمت اللہ نے کبھی میں امام ابو جانا امام برکیر ہے موم اللہ حضرت نے عبد اللہ بن مسرو اللہ بن عباس اللہ اللہوں سارا مساج کیا آج ہمیں مت اویا ہونا فکٹ او کیا والا رکھو یہ چار اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ درجے کی نعمتیں ہیں مت او دیا والا یہ چار نعمتیں ہیں جس انسان کو اللہ نے یہ چاروں نعمتیں دے دیا اسے سمجھ جاؤ دنیا بھی اللہ نے دے دیا اور آخرت کی بڑائی سے نواز دیا بہت بڑی نعمت ہے ہر مسلمان سے بڑی دعا جو مانگتا ہے ربنا آسنا پھر دنیا حسنا وفی آخرت ہے حسنا اللہ دنیا کی بھی بھلائی سے نواز دے اور آخرت کی بھی بھلائی بھلائی نواز دے آپ نے ساتھ اے اللہ چار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں یہ نعمتیں جس کو مل گئی سمجھ جاؤ کہ دنیا کی بھی بھلائی سے مالا مال ہو گیا اور آخرت کی بھی بھلائی سے اللہ تعالیٰ مالا مال اس کو کر دیا اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان چاروں نعمتوں سے نواز دے نمبر ایک آپ نے ساتھ شاعم نمبر دو قلب ساکن نمبر تین وہ بدن ارد بلا نمبر تین وہ سب نمبر چار وہ سو جتم میں نسن سو جتم میں نسن لا تون ہوہا وہ دیہا اور سماچار آ رہے پراسان اور اس میں چار نعمتیں ہیں جس انسان کو چار نعمتیں مل گئی سمجھ جاؤ دنیا آخرت دونوں اس کے پاس آ گئی نمبر ایک لسان ذاکر اس منہ کے اندر ذکر الہی کرنے والی زبان ہو اللہ تعالیٰ سب کو ذکر کرنے والی زبان سے نصیب فرمائے لیکن یہ زبان فلمی گانوں میں تو بہت ہی زیادہ گالیوں میں بڑی مشغول کیا پوچھنا ہے ہاں؟ اگر تو بھائی گالی نہیں اس میں لیبر بھی نہیں یہ کمپک جگہ گالی کے نہیں اللہ اکبر زبان سے زبان سے گانے گاتا جائے اس طرح پیٹا جا رہا ہے وہ بھی بتا میں ہے اور گانا گاتے جا رہا ہے اور سنتا جا رہا ہے اگر اس کو روکے اصل میں بغیر گانے کے جرائی ہم سے نہیں ہوتی نیند آنے لگتی ہے جس کا مطلب دل کے اندر نفاذ خراب ہو رہا ہے اللہ فرماتے ساری نیند رات کرنے تک ایک تلاو قرآن پاک کی آیت اگر اس مومن تلاوت کر لے تو ایک رائے آر ایک آیت کی تلاوت کا یہ اثر مومن کے دل پر ہوتا ہے روکتے بھی کھڑے بدن کا گیا دل دہل گیا ساری نیند اس کی ختم ہو جاتی ہے لیکن نفاق ہوگا تو گانوں سے اسے روک ہے سے اسے سکون ملے گا اور قرآن پاک کی آلات سے اسے سکون نہیں ملے گا میرے بھائی یہ ذکر منہ کے اندر ذکر الہی کرنے والی زبان یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے کیوں ہر قرون اگر تم اللہ کو یاد کرتے رہو گے تو اللہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا نمبر دو ساتھ نمایا وقل ال شاکر یہ سینے کے اندر شکر الہی کرنے والا دل نصیب ہو جائے ہمیشہ شکر ادا کرنا نمبر تین آپ نے ساتھ سمایا وہ بدن ہوں فتنے فساد اور آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آنے والی تکالیف میں جس صبر کرنے والا ڈر کر کے قائم رہنے والا بدن اللہ تعالیٰ اس کو نصیب کر دے اس جسم پر جتنی بھی جسمانی آزمائش ہے اور جتنی بھی پڑھائے آفتے آئے انسان صبر کرے جس کو یہ تیسری نعمت ہے اللہ پر یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے ہم صحابہ کرام کو ذرا دیکھیں دین کی راہ میں ایمان کے خاطر اسلام کے خاطر کتنی بھی آدمائشیں آئی آج اب جلتے ہوئے آج کے انگارے پر بٹایا گیا تب بھی انہوں نے صبر کیا ہاں؟ ایسا جسم اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور چوتھی چیز میرے بھائی جو آج خطبے کے اندر خاصوں سے کہنا تھا آج فرمایا منہ کے اندر زبان کرنے والی اس پیٹ کے اندر سینے کے اندر دل شکر ہی کرنے والا اور یہ اللہ کی آزمائش پر یہ صبر کرنے والا بدن اور آپ کے گھر میں ایمان والی بیوی وسع کا تم میرا تم ایمان والی فرما بردار ہے ہاں، دیندار جیوی اگر گھر کے اندر مل گئی یہ چار نعمتیں جس کو ملی سب لوگ یہ دنیا بھی اسے مل گئی سے مالا مال ہو گیا اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان اپنے ان انعامات پر ہم سب لوگوں کو شکر گزار بنائے اکول کو لہٰذا واستغفر اللہ من كل تو واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلام عباد الذین اصطفى اما بعد یہ سارے انعامات اللہ نے ہمارے اوپر کیے ہیں اور ہم کو کیا حکم دیا ہے معروفی فہم کرے تو وہ نشیا ہم کو حکم دے رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری تعلیمات عورتوں سے زیادہ کس کو دے رہا ہے مردوں کو کیوں عورتیں جواب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اختیار میں دے دے کر شاید کہ ساری دنیا بڑی مشکلات میں پھنس جاتی ہے اسی لیے اللہ نے ان کو پاون نہیں دیا ان کو اختیار نہیں دیا کس کو دیا مد کیوں مرد قوت والا ہمت والا صبر کرنے والا بوجھ رکھنے والا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو حکم دیا واہ سے روح مارو اے مردو اللہ نے تمہارے اوپر بہت بڑا کرم کیا ہے اس لیے واہ سے رو مارو فہن کرے تو یاد رکھو اپنی بیویوں کے ساتھ خوب اچھی زندگی گزارو بات کرو تو نرمی سے رہو اچھا، تمہارے کردار اچھے ہوں اور تمہارے معاملات لین دین کے بیوی کے ساتھ خوب خوشگوار ہوں معاشرو ہن مارو بیویوں کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارو اچھی سے اچھی معاشرت اختیار کرو فائن کرے فیم ہن شہید یاد رکھو وہ کوئی جنت کی پری تمہارے گھر میں نہیں آئی ہے تمہاری ہی جیسے انسان ہے کوئی فرشتہ نہیں ہے وہ بھی تمہاری جیسے بشر ہے تمہارے ہی جیسے باپ سے وہ بھی پیدا ہوئی اس کے بھی دل ہے اس کے بھی غصہ ہے اس کی بھی کچھ فطرت اور عادت ہوتی ہے اس لیے تو فیصد نہیں سمجھنا کہ ہاں بیوی میں کوئی عیب نہیں ہوگا پہلے سے مزاج بنا لو ممکن ہے بیوی بڑی دیندار ہو اسی اور نوے خوبیاں ہوگی تو ممکن ہے دس خامیاں بھی اس کے اندر ہوں اس لیے اللہ تعالیٰ مردوں کو مخاطب کرتے ہیں وہاں روح نویل مارو کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارو بھلائی کی زندگی گزارو خیل کرے سین اگر ان کی کوئی عادت اور ان کی کوئی بات تمہیں ناگوار گزرتی ہے تمہیں تکلیف دیتی ہے اور تمہیں پریشانی لاحق ہوتی ہے تو اس کا علاج طلاق نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خاصا انتخاب سیاح اللہ ممکن ہے اللہ تعالیٰ جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو اگر اسی بیوی کے بعد خانیوں کو طلاق دینے کے بجائے مار پیٹ اور جھگڑے لڑانے کے بجائے اگر اس کو نظر انداز کر دو اور اس پر صبر کرو تو تمہیں یہ پتا نہیں تم سوچ بھی نہیں سکتے پاسا کا ممکن ہے کہ جس تکلیف پر اس کی جس عادت کو تم برداشت کر لے رہے ہو نظر نظر انداز کرتے رہے ہو بدلتا تمہیں پتا بھی نہیں چلے گا بہرنگ پتا نہیں ہزاروں نیکیوں سے نواز تم نے بیوی کی ایک عادت پر ایک بات پر ممکن ہے زبان کی تیز ہو بات ہے اس کی ایک خامی پر اگر تم نے طرح دینا شروع کر دیا تو پورا گھر پوری دنیا گزر جائے گی لیکن اگر تم صبر کر دو تو اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں کوئی کرے تم سین اگر اس کی ایک عادت تمہیں ناپسند ہے اور اس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے اگر تم نے اللہ کے لیے صبر کر لیا وہ ہوتی ہے خیرن کثیرا تو ایک عادت پر صبر کرو گے سینکڑوں بھلائیوں سے اللہ اور تمہیں نواز دے گا میرے بھائی یہ ہے یہ ہے اس کا علاج نہیں ہے اسی لیے نبی رہے فراستہ ساتھ فرماتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے عبداللہ اللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ لوگ کہتے ہیں ہر جگ الوداع کے موقع پر جہاں نبی رہے نے بڑے خطبے دیے تھے بڑی تعلیمات دی تھی اور بڑی ہدایتیں دی تھی آپ ابھی ساخت ہمارے خاص ہوتے اس سو سو نسائی خیر اے لوگوں یاد رکھو اے مردوں یاد رکھو اس سوسو سو بن نسائی خیر عورتوں کے ساتھ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں یہ میری وسیعت ہے یہ میرا تاکیدی حکم ہے اپنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ کا سلوک کرنا ان کے ساتھ کرتے رہنا اے اللہ سبحانہ میں تمہیں تاکید دے رہا ہوں اس ترسوب النسائی خیرہ اپنی عورتوں کے ساتھ اپنے بیویوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا باتوں باتوں میں گالی گلوچ نہیں مارکیٹ کی نوبت نہ آئے جھگڑے لڑائی کی نوبت نہ آئے تلاد کی نوبت نہ آئے بھلائی کرنا اور آپ نے ساتھ سمایا اگر ان کے اندر کچھ کٹی ہے کچھ خانی ہے اور کچھ تمہاری ناپسند چیزیں ہیں تو یاد رکھو اللہ نے ان کو پیدا ہی کیا ہے ٹیڑھی پچھلی سے اللہ آج یہ کھانے والے شراب پینے والے نند گرم گھومنے والے ہماری ماں اور بہنوں کو حقوق دلانا چاہتے ہیں ہم سے ہمارے نبی نے جو حقوق دے دیا ہے کہ عورتوں کو حقوق دے ہی نہیں سکتے ہمارے نبی نے عورتوں کی ہمدردی کی ہے آج فرمایا وہ فکر چیز فکری چیز ہے ایک چیز کمپنی ہی جگہ ٹیڑھی آئی ہے تو اس کو ٹیڑھی ہی استعمال کرنی پڑے گی آپ فرماتے ہیں خرید نہ کرم یہ تمہاری بیویاں عورتیں یہ کیڑی پچھلی ہی سے پیدا کی گئی ہے اب ان کو سیدھا نہیں کر سکتے پھر اور اپنے ساتھ مایا اے مرد یہاں رکھو اپنی بیویوں کے اندر اگر کوئی ٹیڑھا پن اور کوئی کجی ہے تو اس کو سیدھا کیسے کر سکتے ہو معمولی کجی نہیں ہے فائن نہ ہو فائن نہ آ رہا جسم کے اندر ایڑی سے لے کر کے چوٹی تک جتنی ہڈیاں ہیں آج ہمیں سب سے ہڈی یہی پچھلی ہی والی ہے وہ بھی ٹیڑھی نہیں بلکہ سب سے ٹیڑھی ہے پھر آپ نے ایسا سمایا اگر کوئی انسان جس ہڈی کو سیدھا کرنا چاہے گا ہڈی سیدھی نہیں ہوگی بلکہ ٹوٹ جائے گی اور آپ میں ٹوٹ جانے کا مطلب کیا تلاش پر جائے تھی نمبر دو آپ نے ساتھ ہمایا یہ بھی یاد رکھو وہی ہوں اور اگر اس ٹیڑھی پچلی کو ایسے ٹیڑھی ہی رہنے دو اس کو سیدھی کرو گے تو ادھر نکل جائے گی زیادہ کھینچو گے تو ٹوٹ جائے گی تمہارا جس لیے پیپر کے رہ جائے گا سب سے پیاری کھچڑی ہے وہ فرمایا اگر تم اس کو سیدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی تمہارا گھر بغیر بیوی کے رہ جائے گا بچے بغیر ماں کے رہ جائیں گے تمہارے ماں باپ بغیر سب بغیر بغیر کے رہ جائیں گے ساری مصیبتیں تمہارے اوپر آ جائیں گی اور اگر تم چاہتے ہو وہ طرح اگر اس چیڑھی کسی کو ایسے ہی تم سیدھی رہنے دو گے تو زندگی بھر اس کے اندر ٹیڑھا پڑ رہے گا لیکن اس ٹیڑھے کے ساتھ مصالحت کر کے ساری زندگی تم گزار گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق میں سیکھ فرمائے یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے کہ حق سو بنا ہم ہمیں سے کسی انسان کی بیوی کا اس کے اوپر حق کیا ہے اللہ اکبر ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق پہچانے کے توفیق میں سیکھ فرمائے آپ نے ساتھ تمہارے حقوق تمہارے تمہاری بیویوں کے حقوق تمہارے اوپر ہیں نمبر ایک اللہ اکبر نمبر ایک اضافہ تھا جب کھاتے ہو تو کھلاؤ جب پہنتے ہو تو پہناؤ جب کھاتے ہو تو کھلاؤ پہناتے ہو تو پہناؤ پہنتے ہو تو پہناؤ اس کے لیے کپڑا ہے اللہ ہوگا تو جہاں اگر کبھی تنگی کرنے کی نوبت آئے تو خبردار اس کے چہرے پر چما تماشا نہیں مانگنا یہ ہمیں پابند کیا گیا کبھی تنگی کی ضرورت پڑ جائے تو اس کے چہرے پر تمہارا ہاتھ نہیں پڑنا چاہیے تو اور کبھی اس کو بدوا نہ دینا اللہ تیری شکل کو بگاڑ دے اللہ تعالیٰ تیرا پیڑا کر دے اللہ تعالیٰ تحس نحس کر دے اور آپ خبردار کبھی یہ بھی نہیں کہنا کہ تو مرحوم صورت ہمارے گھر میں لے کر کے آ گئی اور تیری شکل دیکھنے سے ہمارا خون جل جایا کرتا ہے خبردار جس طرح سے کرو گے بدتری پھیلے گی عورتیں ٹیڑھی ہے وہ اور ٹیڑھی ہو جائے گی اس لیے خبردار ایسے نہ کرنا وجہ ولا تو اللہ فل بھائی اور اگر کبھی ناراض ہونا تو اسی گھر ہی کے اندر ان کو چھوڑ دینا گھر کے باہر نہ نکالنا یہ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخر ایک بڑی پیاری بات صحابی جلیل ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے ہیں اس کو یاد کر لو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اس پر سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب کروائے حضرت ابو دردا نے اپنی بیوی ام دردہ کو بلایا اللہ یہ علماء صحابہ میں سے اور بیوی دردہ بڑی دیندار پرہیزگار اللہ تعالیٰ ایسی ہی عورتوں سے ہمارے گھروں کو آباد کرتے ہیں حضرت ابو دردہ صحابی رسول بلاتے ہیں کہ ام دردہ بات دیکھو اگر تم چاہتی ہو کہ دونوں کی زندگی گزر جائے اللہ اللہ تعالیٰ یہی سمجھ سب کو دے دے اور یہی نصیحت دیکھو اگر چاہتی ہو کہ زندگی دونوں کی خوشگوار گزر جائے تو جس دن مجھ کو غصہ دیکھنا میرے غصے کا جواب میری بیوی غصے سے نہیں دے اللہ اللہ ہاں؟ یہ نصیحت نصیحت دیکھو ہاں؟ غصہ آئے گا ہم کو بھی غصہ آئے گا تم کو بھی آئے گا اگر ہم کو تم نے کبھی غصے میں دیکھ لیا تو میرے غصے کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرنا مجھے راضی کرنے کی کوشش کرنا خاموشی اختیار کرنا اپنی کسی ادا سے مجھے ہنسا دینے کی کوشش کرنا وہ ابو کو ڈاٹا خبردار اگر مجھ کو غصہ دیکھنا تو کبھی تم میرے ساتھ غصے کا مقابلہ نہ کرنا نمبر دو اور میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں جب میں ہندو دادا تم کو کچھ میں دیکھوں گا تو اس وقت میں بھی کوشش کروں گا کہ میں تم کو ہٹا دوں تم کو راضی کر لوں کسی بہانے سے میں خاموش رہوں اور تمہارے دل کو خوش کر کے تمہارے غصے کو ختم کر دوں اے کو تازہ یاد رکھنا اگر دونوں اس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تب تو یہ گھر آباد رہے گا بولنا ابا اگر میں تمہارے غصے کا جواب غصے سے دیا یا میرے غصے کا جواب تو نے غصے سے دیا تو یہ گھر ایک دن بھی نہیں آباد رہے گا کتنی پیاری بات کہی اللہ تعالیٰ سب کو اس نصیحت عمل کرنے کی توفیق اور سارا بگاڑ میرے بھائی غصے ہی سے آیا کرتا ہے اس کہیں گے یار سننا ہمیں کوئی نصیحت کرے اور نصیحت ایسی کرے آئی تو ہاں، ساری زندگی ہمیں اس نصیحت کی ضرورت ہو اور اتنی مختصر ہو کہ ہم کبھی بھول نہ سکے آج میاں والا تقدا اگر چاہتے ہو ایک ایسی نصیحت بتائیں جو ساری زندگی اس نصیحت پر عمل کرتے رہو تو یہ ہے میرے بھائی غصہ تم نہ کرنا غصہ استعمال نہیں کرنا لا تغضب لا تغضب لا تغضب اللہ تعالیٰ سب کو تو ہر ہمارے ہاں ہمارے گھروں کو دین دار بیویوں سے بھر دے آباد کر ہمارے بیویوں کو نیک اولاد کی ماں بنا دے ہم سب کے لیے سکون اور راحت کا سرمایہ مہیا کر دے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمارے دین ہمارے قطرے کو ہی محفوظ دے کہ ہمیں ان کو حقوق کے ادا کرنے ان کے ساتھ ہے سب تک رحمت محبت اور ہمدردی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما ان کے حقوق ادا کرنے اور ان کے ساتھ حسن معاشرت کی توفیق نصیب فرما پھر ہر آدمی ہمیں جو بیمار ان کو سکھائے پوری ادا فرما جو مقروض اللہ تعالیٰ ان کے قرض کو ادا کرا دے جو بیمار اللہ تعالیٰ ان کو سکھائے پوری ادا فرما ہمارے جتنے مرخومین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مفرت اللہ المؤمنین والمسلمین والمسلمات عباد اللہ رحمکم اللہ ان ہر الامر بالعدل اگلے بل ہے سامان وہی تاری گربا مرنہ شاہ بن